جناب صاحب جوہنی اپنے صلی اللہ علیہ سے بچاؤ کیا رابطے کہ آپ نے یوں کہا ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان پر کسی چیز کی تہمت لگائی یا اس کے ذریعے سے اس نے اس پر ایب لگانا چاہا تو اللہ اسے جہنم کے پورے سیرات پر روکے رکھے گا حد تک اس کے گہی کی سزا پوری ہو جائے سننے ابوتابود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو تراسی